اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم بولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو والعرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے اسی میں میوے اور کجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں اور بوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے خلق الانسان من من من صلصال وخلق مارج نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اسی نے انسان کو ٹیکرے کی طرح کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے مرج ماراج البرعین الطفان بہین لا ابھی آئیے آلاء ربكما اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے اور پھر ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں حد سے نہیں بڑھتے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کڑے کیے گئے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے من فان ذو الجلال اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی شان میں ہیں تم بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے اے دو بھاری مخلوقوں یعنی جن اور انسانوں ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تلفظوا من اقطار السماوات من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے انسانوں اور جنات کے گرو اگر تم میں یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے تم پر آگ کا شولہ اور تانبے کے رنگ کا دعا چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یعرف المجرمون باللواس مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جٹلاتے تھے یہ اسی کے اور کولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے اپنا دونوں باغ شاخوں سے بڑے ہوئے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں یعنی جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان انہی دو باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں میں ہر پل کے دو دو جوڑے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجلتین دان تکذبان وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغ کے پل جھک پڑ رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فیہن لم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان اب تم بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے ہل جزا فبأي آلاء ربكما تكذبان اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے ومن جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دو باغوں کے سوا اور بھی دو باغ ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یورپ دونوں باغ سبزے کی کثرت سے سیائی کی طرف مائل ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے ربكما تكذبان انہی باغوں میں دو ابلتے چشمے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے ربکما تکذبان انہی میں میوے اور کجوریں اور انار ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان انہی میں خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے حور مقصورات في الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ حوری جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے لم يكن مثلهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے رفرف الحسان آلام ربكما تكذبان وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے تبارک الجلال والاکرام بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی ہے صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والی ذات ہے انشاءاللہ شاء اللہ عشا سورہ یاسین قاری طارق صاحب زبانی انشاءاللہ شاء اللہ دیما بلوچیا پیش کنک بیت امیدیں کہ شما آئیا بھی گوشدارت شمع باز منتوار باں